سورة فاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جائل الملائکة رسولا علی اجنحة مسنا وصلاث وربع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علا کل شئین قدیر کل حمد شکر اللہ کے لیے ہے فاتر السماوات والارض زمین اور آسمان کا بنانے والا عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا یہ فا سے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں ان میں توڑنا چاک کرنا پھاڑنا یہ کیسی جو آپ کو ملے گی فتح جو یہاں آیا ہے فلق فرق فلاح فتح فصل اور فتر تیز کے ساتھ بھی ایک فتر ہے فطرت الوحی وہی جو ہے رکی رہی ہے اللہ من رسول رسولوں کا ایک سلسلہ چھ سو برس تک رکا رہا وہ تیز سے فتر ہے یہ ہے فا اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا الحمد للہ فاتر وات واؤف جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جائل الملائکت رسولن جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں فرشتے ہیں کہ جو لاتے ہیں پیغام وہی لاتے ہیں انہیں اجن حقین وہ پروں والے ہیں مسنا کسی کے دو دو ہیں وہ سلاخا اور کسی کے تین تین پر ہیں وہ ربا اور کسی کے چار چار ہیں جیسے ہمارے ایئر کرافٹ ہیں کہ دو انجنوں والا بھی چار انجنوں والا بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو دو دو تین تین اور چار چار پر عطا کیا اب ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کیا ان کی حیت ہے لیکن یہ کہ ایک تمثیل کے اعتبار سے میں نے عرض کیا یزید و فرقل کے ماشاء اور اللہ تعالیٰ اب تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا رہتا ہے ان اللہ علیہ کل شعین قدیم وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم سدائے کن فیقون اور یہی سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ابھی کریشن کا سلسلہ جاری ہے نئے نئے اسٹارس وجود میں آ رہے ہیں نئی چیز نئی گلیکسیز بن رہی یزید و خلق معیشہ اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے ان اللہ علیہ کل شہن قدیر یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ما یا سے رحمت فلاح سے کا لہو جو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے ہدایت کے لیے وہی کا سلسلہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر وہی آئی ہے نبوت رحمت بن کر آئی ہے اسی لیے حضور کے لیے کہا گیا رحمت وما ارسلنا کا صلاح رحمت للعالمین کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے ان کو بہت بڑے امتحان سے سابقہ اس امتحان میں کامیابی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو اس کا وجود اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی اس کی سیرت اس کا کردار اس کی عظمت اور پھر یہ کہ جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لیے تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے رحمت کا جیسے نبوت ہے فلاں ممسک سے اسے روکنے والا کوئی نہیں وما یمسک اور جس کو وہ روک لے فلاں مر سے پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں اب اللہ نے روک لیا اس دروازے کو بند کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے تو فرمایا کہ اس کو اب پھر بھیجنے والا کوئی نہیں من بعد ہی اس کے بعد محول عزیز الحکیم اور یقیناً زبردست ہے کمال حکمت والا یا اسکول نعمت اللہ علیہ اے لوگوں اپنی اس نعمت کی قدر کرو جو تم پر اللہ کی ہوئی ہے من خالق غیر اللہ کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے پانا تو فکور تو کہاں سے الٹے پھرائے دیے جا رہے ہو وہی قزبو کا اور نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں فقط کچھ بت رسول من قبل تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا وہی اللہ العبور اور بالآخر تو تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یا یو الناس لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرن کم الحیات دنیا بلا یغرن کم بلاہ غرور یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان میں بھی تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اپنے اندر گم نہ کر لیں کہ تم آخرت کو بھول جاؤ اللہ کو بھول جاؤ تو یہ بولا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا وہ مل حیات دنیا اللہ متا الغرور تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے بعد غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے پیش کے ساتھ غرور وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور فعول کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے بہت بڑا دھوکے باز سب سے بڑا دھوکے باز ابلی سے ہے اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے برگل آتا ہے اللہ بڑا کریم ہے بڑا شفیق ہے بڑا وہ تو مقصرت کرنے والا ہے نا چاہے کہ فکر تمہیں پڑ گئی ہے تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لیے بس سودی کاروباری تو ہے نا اور کیا ہے یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے کون سی بڑی بات ہے اللہ بڑا غفور ہے چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو تو یہ اللہ کی شان رحیمی غفاری پر دھوکہ دینا بڑا یغن کم بلاہ غرور اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز ان شیطان یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو انما یدو حزم یقون ہسبل صاب سعید یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں جہنم والوں میں سے یعنی یہ جو حزب شیطان ہے اب ظاہر بات ہے کہ پہلے سے پوٹینشیلی حزب شیطان کا ہے اس کے اندر رجحانات ہیں غلط اور اس کے اپنے جو ہے ارادے وہ صحیح نہیں ہے تو شیطان اس کو پھر جس کو میں نے کہا تھا مارا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے درمیان میں کہیں کھڑا نہیں رہنے دیتا اس کا پیچھا کرتا ہے فاطمہ شیطان سورہ عراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلان بن ماورا تھا اس نے ایک غلطی کی نکل بھاگا فاصما شیطان پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں گمراہی میں بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر چلا گیا تو شیطان تو در حقیقت جو بھی اولیاء الرحمان ہیں عباد الرحمان ہے ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فطور ہے شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے جمع کر لیتا ہے انما یدو حزب بہو یہ ہزب ال کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں ایک طرف ہزب اللہ ہے ایک طرف ہزب الشیطان ہے تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹینشیلی اللہ میں تھے انہیں کچھ وقت لگ گیا عمر تھے رضی اللہ عنہ حمزہ تھے رضی اللہ عنہ چھ سال تو لگ گئے لیکن پوٹینشیلی ان کے اندر وہ ہزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی ایک وہ ہے کہ جو پوٹینشیلی اور یاؤ شیطان تھے حزب الشیطان میں سے تعلق رکھتے تھے تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے تیل و چانٹوں میں شامل کر لیا اللہ جی نے کفر الحم عذاب الشریف جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے ولدین عامن عامن صالحات لہم مقصرت ہوں القبیر اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے مقصرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے اللہ عمر امن جالنا ہو افمن زین لہو سور عمل ہی فراؤ حسنا ذرا غور کرو کوئی شخص ایسا ہے بلا وہ شخص جس کو اس کی اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے وہ جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے یہ تو بڑی شہ ہے اعلیٰ قدر ہے کلچر ثقافت ثقافتی طائفہ آ رہا ہے کلچرل ٹروپ آ رہا ہے اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ان کا چرچا کیا گیا ہے انتشی الفائشہ وہ فوج جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور ٹیلی ویژن نے آ کر اور اینٹینا نے آ کر تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ جو اس مصیبت سے محفوظ رہ گیا ہو تو فرمایا کہ وہ لوگ بھلا وہ شخص افامن سو عمل ہی اس کے عمل کی برائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے فراؤ ہاسانہ وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس پر فخر بھی کر رہا ہے آپ کے علم میں ہوگا نیوڈس سوسائٹیز بھی ہیں امریکہ میں وہ لوگ ہیں مادر دال بڑھانا مرد اور عورتیں ایک مریض کے اندر اور وہ سمجھتے ہیں کہ لباس لباس سے تکلف خام کا کیا ضرورت ہے ہومو سیکس اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں اتنے اگریسو ہیں وہ باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آ کر کھل کر ڈنکے کی چور سینا تان کر بلکہ یہ کہ انہوں نے کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں ہے کہ ہومو سیکسلٹی لیکن یہ کہ عام ہے اب وہاں پر کھلا کھلا کوئی عورت کہے گی میں لیسبین ہوں صاف کہے گی اسے کوئی اس جھجک نہیں دو عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضا جو آپس میں پورا کر رہی ہیں دو مرد ہیں جو شہوت کے تقاضے اپنے آپس میں پورا اور ہومو سیکسول اور لیسبین یہ ان کے ہاں کوئی شے اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے ریکگنائز ہے مسلم ہے مانی ہوئی ہے لہو سو ہی حسن اللہ شاہ و میں شاہ تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ضلالت اللہ اسے گمراہی کرتا ہے فلاں تذہب نفسوں کا علیہ جو ہے نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر صدمے کی وجہ سے غم کی اور ردوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں اپنی جان نہ بھلائیں جس کو ہم کہتے ہیں جان بھول رہی ہے محمد الرسول اللہ کی یہ بالکل وہی بات ہے جس سے پہلے آ چکی ہے فلاں اللہ کا باقی نفس کا اللہ شہرا شاید آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور رنج سے ہلاک کر لیں لیکن یہ مان نہیں لا رہے تو فلاں تذہب نفس کا ہی تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ بھولے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے ان اللہ علیم و وما نعود یقیناً اللہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ البی السل اور اللہ ہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوا کو چلاتا ہے ہوا فتصیر و پھر وہ اٹھا لیتی ہے بادلوں کو فسکنا ہو الا بلد میت پھر ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک ایسی آبادی یا ایسی زمین کی طرف کے جو مردہ تھی بے آب ہو گیا فاہینا بہل بھی اردا پھر ہم اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بادہ موتحا اس کے مرنے کے بعد قضا لیکن نشور اسی طریقے سے وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اسی طرح تم جس طریقے سے سبزہ جو ہے زمین سے نکل آتا ہے اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے من کانا یرید العزت فل اللہ عزت و جو شخص عزت کا طالب ہے وہ جان لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے ولی ولی رسول ہی المومنین المنافقین اللہ قبول یہ بات آ جائے گی سورہ منافقون میں یہاں فرمایا عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی عزت ہے جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ ضروری ہوگا چاہے دنیا میں بظاہر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اور کوئی حیثیت بھی اسے حاصل ہے الہ علئے کلیم القیب اچھی باتیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں اچھی باتیں اچھے نظریات اچھے خیالات کلمات ظاہر بات ہے کوئی خیال بھی پیش ہوتا تو کلمات ہی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اچھی بات اچھی دعوت دعوت حسنا معذت الحسنا تو اچھی باتیں اچھے کلمات جو ہیں ان کے اندر ایک انہرنٹ صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی لیکن یہ انہرنٹ صلاحیت جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے عمل الصالح یارفا جو عمل صالح ہے وہ اسے اٹھاتا ہے یعنی یہ کہ دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے ایک عمل صالح ہے ایمان اچھی باتوں پر ایمان ہے یقین ہے اچھے خیالات ہیں اچھے عزائم ہیں اچھے نظریات ہیں بڑے پاک آپ کی امنگیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں لیکن صرف خیالات ہی رکھے رہیں گے تو ان سے بات نہیں بنے گی بل عمل ہو یا اب عمل سالے کی ضرورت ہوگی محنت کی ضرورت ہوگی ولدین اور جو لوگ کہ یہ بری سازشیں کر رہے ہیں داؤ لگا رہے ہیں لہو عذاب الشدید ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی وہ بکر ہوا کہ اور ان کی یہ ساری سازشیں اس کی میں جو ہے وہ بالکل ناکام ہو کر رہ جائیں گی تراب جعلکم ازواجا اور اللہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں جوڑوں کی شکل میں بنا دیا وما تحمل من میں ننسا والا ہو اور نہ ہی کوئی حمل ہوتا ہے کسی مادہ کو اور نہ ہی یہ کہ وہ کوئی جنتی ہے کسی کو اللہ بعلم ہی مگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہو حیوانات میں سے ہو جس جاندار کو بھی کوئی حمل ہے اللہ کے علم میں ہے اور جو جاندار بھی جس کو وضع حمل کا مرحلہ آیا اللہ کے علم میں ہے وہ ماں یو امبر میں معمر اور جو عمر زیادہ کی جاتی ہے کسی معمر شخص کی بلاز القص اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے بن عمر ہی اس کی کمی میں سے اللہ فی کتاب مگر یہ کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی ایک ایوریج عمر ہے انسانوں کی ہے اسپیشیز ہے ان کی ایوریج عمر ہے کسی کو اس سے زائد عمر دے دیتے ہیں معمر بنا دیتے ہیں زیادہ کسی کو اس سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے وہ مایو عمر معمر اور نہیں عمر زیادہ دی جاتی کسی معمر شخص کو ولاون عمر ہی یعنی نہ ہی اس ایوریج سے کم اس کو دی جاتی ہے نہ ہی کمی کی جاتی ہے اس کی عمر میں اللہ کی کتاب مگر یہ کہ سب کچھ کتاب میں درج ہے ان نظال اللہ یقین یقیناً اللہ پر بہت آسان ہے وما ہمارے البحران بحران اور دو دریا جو ہے ایک جیسے نہیں ہے حاضر عزم الفرات صاحب الشراب یہ ہے کہ جو میٹھا ہے پیاس کو بجھانے والا فرحت بخش ہے اور خوشگوار ہے پینے والے کو اس سے کیفیت حاصل ہوتی ہے ملہن اجاد یہ کھاری ہے کڑوا وہ کل اور پھر دیکھو ہماری اس نشانی پر غور کرو کہ دونوں سے تاکلون رحمت تریا دونوں سے تمہیں وہ گوشت مل رہا ہے مچھلیاں مل رہی ہیں بڑی تر و تازہ اب کھاری پانی سے بھی مچھلی جو نکل رہی ہے وہ کھاری تو نہیں کھاری پانی سے مچھلی نکل رہی ہے وہ بھی بڑی لذیذ ہے اس کا گوشت جو ہے تم کھاتے ہو لاہمن تریا ہے میٹھے پانی سے بھی نکل رہی ہے دریاؤں سے میٹھے پانی کی مچھلی ہے سمندروں سے کھاری پانی کی اور کڑوے پانی کی مچھلی ہے لیکن مچھلیاں دونوں سے تمہیں جو مل رہی ہیں تمہارے لیے وہ غذا کا کام دے رہی ہے بس پک رجونا ہلیہ اور دونوں ہی سے تم نکال لیتے ہو اپنا اپنے زیورات یعنی وہ موتی وغیرہ کے جن سے تم زیورات کو گلسہ کرتے ہو تل بسونا جسے تم پہنتے ہو وہ تلل پھل کا فی ہے اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اس کے سینے کو چیرتے ہوئے تب بن فضل ہی تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو وہ لال نقو کا شکر اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو یوریج وہ پیرو لاتا ہے یا داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں وہ جل النہارا فل لہل داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں وہ شمس قمر اور اس نے مسفر کیا ہے سورج کو اور چاند کو کلو یجنی لے آنے مسمہ ہر چیز چل رہی ہے ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے ذالکم اللہ رب یہ ہے اللہ تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے راہل ملک کل بادشاہی اسی کی ہے وہ لذیل تدعون امین دون ہی ما یملکون نکون امین قدمیر اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر یہ دیویاں اور دیوتا گاڈز اینڈ باڈیس ان کو اختیار نہیں ہے ایک باریک سی جلی جیسا بھی اب یہ قطمیر جو ہے کیونکہ کھجور ان کے ہاں تھی ان کا پھل ہے سب سے بڑا بلکہ وہ تو سیپل ڈائٹ بھی ان کی کھجور ہی تھی تو اس کی چیزوں کو یہ ہے مثال کے طور پر کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک بہت باریک سی جھلی ہوتی ہے وہ قطمیر ہے اور کھجور کی ناپ سے ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے وہ فتیل ہے تو کسی چیز کی حکارت کی بات کرنی ہو بہت ہی حقیق سی بہت ہی معمولی سی شہ تو قطمیر یا وہ فتیلا یہ الفاظ اس کے حوالے سے آتے ہیں ان تد حملہ اسمعود کو مگر نے انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں تمہاری دعائیں سنتے ہی نہیں وہ لو سمے حکم اگر سن بھی لے فرشتے فرشتہ سن بھی لے کے مجھے پکارا جا رہا ہے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے وہ یوم قیامت یا ابھی اب کم اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے بلا یونب بیو کا مثل و خبیر اور نہیں بتائے گا تمہیں حقائق مگر اس طرح جیسے کہ اللہ بتا رہا ہے جو خبیر ہے جاننے والا ہے وہ تمہیں تمام باتیں بتا رہا ہے کوئی اور بتا نہیں سکتا یا انتم الفقرا اللہ لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے لیے تمہاری ساری ضرورتیں احتیاجات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے وہ اللہ غنی الحمید اور اللہ تو غنی اور حمید ہے اسے کوئی احتیاط نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پوری ہو رہی ہو یشا یوزیب کو مگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وہ یا بے خلق جدید اور نئی مخلوق پیدا کر لے مزار کا اللہ بے عزیز اور یہ اللہ پر ہرگز بھاری نہیں ہے ولا قدر و تم امید اخرا کوئی جان نہیں اٹھائے گی کسی دوسری جان کا بوجھ ان تسکر الہم لہا اگر کوئی جان کے جو بہت ہی بوجھل ہو گئی ہو جس کے اوپر بوجھ جو ہے ناقابل برداشت ہو جائے اگر وہ پکارے گی الہم لہا کہ کوئی آئے اور مدد کرے اس کا بوجھ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا شیئر کرے لا یحمل من ہوشائی تو نہیں اس سے کوئی بھی شے کوئی اور ہوگا اٹھانے والا کانا ذا قربا کو قرابت داری ہو وہ بھی قریب سے گزر جائے گا اس کی پکار نہیں سنے گا انما تنظر یا شون رب اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی لوگوں کو جنہیں اپنے رب کا کچھ خوف ہے کچھ خشیت ہے بالغیب ہے غیب میں رہتے ہوئے جب پردے اٹھ جائیں گے تو سبھی قسم مومن ہو جائیں گے بڑے اعلیٰ قسم کے لیکن جب تک یہ غیب کے پردے حائل ہیں یہ ہے در حقیقت جو جو اس وقت اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اقام الصلاح اور جنہوں نے نماز قائم کی وہ من تذکہ فن نماز تضکہ نب ہی اور جس کسی نے بھی پاکیزگی اختیار کر لی تو وہ تو پاکیزگی اختیار کر رہا ہے نفس اس نے کیا ہے اپنے لیے اپنے بھلے کے لیے وہی اللہ مسیح اور اللہ کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے وبا یہ عامہ آما اور دیکھو دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر تو نہیں ہو سکتے بل ظلمات نور اسی طرح اندھیرے اور روشنی یہ برابر تو نہیں ہو سکتے و حرور اسی طریقے سے سایہ اور لو یہ برابر تو نہیں ہو سکتے مما یسویل الحیہ ولباد اسی طریقے سے زندہ اور جو مردہ ہیں وہ برابر نہیں یعنی انسانوں میں سے بہت سے لوگ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں ان کی اندر کا انسان ان کا جو ہے وہ مر چکا ہے یہ بات سمجھ لیجیے یہاں مردے سے مراد وہ مردے نہیں جو قبر میں دفن ہیں بلکہ وہ مردے جو چلتے پھرتے ہیں زمین کے اوپر اور وہ در حقیقت مقبرے ہیں چلتے پھرتے یا تعزیے ہیں چلتے پھرتے کہ ان کی اصل انسانیت جو ہے ان کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے وما اس طویل لہیا جو زندہ ہیں جن کے دل زندہ ہیں مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبادت ہے تیرے جینے سے اگر دل مر گیا یہ مطلب یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ سزک کا دم توڑ گئی تو پھر اب چل رہا ہے ایک حیوان چل رہا ہے حیوان ابو جہل ہے جو چل رہا ہے انسان ابو جہل تو کبھی کا مر چکا دفن ہو چکا ان اللہ یوسم جس میں وہ اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے ومانتا بھی مسلم منفی القبور اور نبی آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں کے اندر ہے اور قبروں میں مراد وہ انسان جو در حقیقت چلتے پھرتے مقبرے ہیں ان انتا اللہ نذیر نہیں ہے آپ مگر خبردار کرنے والے ان انسل کا بالحق کے بشیر و نذیرہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے نبی حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر وہ ان امت خلافی ہا نذیر اور کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے جس میں ہم نے کوئی نبی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو وہی یو قرض فقط کا فقکز نظیر ہی پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے تو جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے جات ہم رسول ہوں بلب نات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں لے کر بل زبور اور صحیح پہ لے کر وہ بل کتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر صحف ابراہیم موسا اور کتاب جو ہے پھر کتاب اللہ نے چورا دی اور انجیل یہ کتابیں ہیں زبور کتاب ہے ثم آخر تن لگی نہ کفر فقع پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا تھا تو دیکھ لو کیسی رہی میری سزا علم کرا ان سمائے مان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فاخرجنا بھی سمرات پھر ہم نے سمراتی پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور میوے نکال دیے زمین سے مختلف الوانا جن کے رنگ جو ہے بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں مامل جبال اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو جدا جلدھاریاں ہیں یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں یعنی کوئی ایک اسٹریٹم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بالکل تختی کی طرح کی وہ کسی اور رنگ کی ہے تو اسی کی طرف ذکر ہو رہا ہے منل جمال جدد بیز سفید بحمر اور لال مختلف الوان ہوا ان کے بھی رنگ مختلف ہیں وہ غرابی و سود اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کبے کالے ہوتے ہیں اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ ومن الناس سے والانعام مختلف ہُ الوانگ کا ذالب اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ و روگن موجود ہیں کزالک اسی طرح ان لما یکش اللہ بن عباد دل یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہل علم لوگوں کے دلوں ہی کے اندر ہوتی ہے یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھیے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا وہ کائنات کا مطالعہ بڑھتا جائے گا زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی حیوانات کے بارے میں یا یا جو نباتات کے بارے میں تو اس کے اندر خشیت خدا بندی بڑھتی چلی جائے گی لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں پھر آنکھیں بند ہیں پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ نہ معلوم کہاں سے دیکھ رہے بیٹھے ہوئے اتنے لاکھ لائٹ ایئرس کے فاصلے پر لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں اس لیے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو تو پھر اس سے اللہ کی عظمت مزید منکشف ہو رہی ہے اللہ کی کمریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے اللہ کی سنائی کا اللہ کی قدرت کا اللہ کے علم کا اللہ کی حکمت کا ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خدا بندی بڑھتی چلی جاتی ہے ان اللہ عزیز الغفور یقین اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے ان یتنون کتاب اللہ واقع و ونفق و بیمار رکھنا ہوں سرم یرجون تجارت یقیناً وہ لوگ کہ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرم والانی خا خفیہ طور پر اور خا اعلانیہ یرجون تجارت یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا یہ تجارت ہے تجارت جیسا کہ سورہ سب میں ہم دیکھیں گے یا یاد الما تجارت ان تنجی کو عذاب علیم پہلے ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے یہ بھی تجارت ہے تجارت میں آدمی کچھ مال ہے کچھ پونجی ہے کچھ اس کا سرمایہ ہے کیپٹل ہے کچھ محنت ہے چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت میں اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لیے جہاد میں تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب علیم سے چھٹکارا مل جائے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو عام دونوں کی میں بھی آ جائے اللہ نے لی لیے اہل ایمان سے ان کے دل اور جانے جنت کے ان اللہ تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت اللہ ربنا رب منهم یرجون تجارت الن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور ان کو ان کے پورے اجر جو ہے وہ تو پورے پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے ان اللہ غفور شکور یقین اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے بخشنے والا اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا و اوہنا من الکتاب اور اے نبی جو چیز ہم نے آپ پر اب بھیجی ہے اور وہی کی ہے کتاب میں سے حق کو مسد کر وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے ان اللہ عباد ہی لخبیر المسی یقین اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے سب اورت کتاب الزین پھر ہم وارث بناتے ہیں اپنی کتاب کا جن کو ہم چن لیتے ہیں یہ جو لفظ آیا تھا حوج تبا کم حج کی آخری آیت میں نہ جاہد ہوں اللہ حقہ جہادی حوج تبا کم اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے چن لیا ہے پسند کر لیا ہے اب جو بھی کسی نبی کی امت ہے وہ اس اعتبار سے مجتبہ ہے مصطفیٰ ہے یہاں پہ وہ لفظ مصطفیٰ بھی آ گیا میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا یہ دو دو الفاظ جو ہیں بہت قریب المفہوم ہیں اجتباع اور استفاع اور ان میں فرق کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے انگریزی کے دو الفاظ کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا to select and to choose choose میں چوائس ہوتا ہے کسی آدمی کا اپنا ذوق ہے میرا چوائس ہے اور سلیکشن میں کوئی مقصد ہوتا ہے selection for something and choice out of something تو اس طریقے سے یہ دونوں الفاظ جو ہے اجتباع جو ہے وہ در حقیقت سلیکشن ہے اور استفا پسندیدگی چن لینا اور یہ دونوں الفاظ حضور کے لیے بھی محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ اور امت کے لیے بھی وہاں آیا تھا ہو اجتبا کم یہاں لفظ استفاع آ گیا پھر ہم اس کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے پسند کر لیا ہوتا ہے نا اپنے بندوں میں سے فمن ہوں لیکن بعد میں ہوتا کیا ہے ان میں سے کچھ ہوتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والے جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے سورہ شورہ میں بھی آئے گا وین الزیر سب کتاب اب امباد ہی رفیع شک کی منہ مریم بہت سے لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے انبیاء کے بعد وہ ان کے بارے میں شکو کو شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ امین ہوں مختصر کچھ ہوتے ہیں درمیانی راہ پر چلنے والے کچھ نیکی کچھ بدی کچھ بھلائی بھی اچھائی بھی وہ مل ہوں سابق کم ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھلائیوں میں نیکی میں اچھے اعمال میں دین کی خدمت میں دین کی دعوت میں اس کتاب کا حق ادا کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں بے عز اللہ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ظال کا حول فضل یہ بہت بڑی فضیلت ہے جنات و آدمی یا کھلون آپ ان کے لیے تو وہ باغات ہوں گے ریزیڈینشیل گارڈن رہنے والے اس میں داخل ہوں گے جو امن غابن اللہ انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کندن سونے کے اور موتی و لباس ہوں اور ان کا لباس جو ہے اس میں ہوگا ریشم کا یہ الفاظ کہ تم سورہ حج میں بھی آ چکے ہیں وقال الحمد للہ اب یہ معاملہ کن کا ہے سابق بالخیرات کا کچھ لوگ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں امت کے اندر چاہے وہ ظالم النف سے ہوں اور چاہے منہ مختصر ہوں ان سب کے لیے یہ ساری خوش خوشخبریاں ہیں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں بغیر کوئی محنت کیے کوشش کیے قربانی دی ہمیں اونچے مقامات مل جائیں تو وہ تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ حقیقت میں یہ سارا معاملہ ہے سابق و بالخیرات کا آخری کیٹیگری کا وقال الحمد للہ الحضن اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کی ہے کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ان ربنا لغفور شکور یقیناً ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے اللہ دار المقامت من نہیں جس نے ہمیں یہاں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا یعنی اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کی نعمت ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الحمد للہ اللہ حدانہ لہٰذا ماں کنالی اللہ اللہ کل تعریف کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا وہی بات یہاں ہے وقال الحمد للہ ان ربنا لغفور شکور اللہ احلنا دار المقامت جس نے ہمیں اس آباد رہنے والے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے لا یمت سناپ نصب نہ کہ ہمیں یہاں نہ تو اب کوئی مشقت جھیلنی پڑے گی تو لا یمت سوناپ یہاں نہ ہمیں یہاں کوئی تکان تاری ہوگی کفر الحم نار جہنم اس کے برف جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہوگی آگ جہنم کی لا نہ تو ان کو موت آئے گی نہ تو ان کا معاملہ ان کا قصہ چکایا جائے گا کہ وہ مر جائے موت تو اس وقت جو ہے ان کی بہت بڑی خواہش ہوگی یدور سمورا وہ پکاریں گے موت کو ولا ولاف من نداب نہ ہی اس کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی کزال کا نجی کل کفور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو وہ ہوں گے استعر اور وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے دہاریں گے شور مچائیں گے فیحا ربنا اخرجنا فرجنا نامل فال نگار ہمیں یہاں سے نکال دے ہم نیک عمل کریں گے غیر نزیک کنہ نامل وہ نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں اب علم نام بالکل مائی ازک کرو فیحمن تزک کر کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی دنیا میں کہ جی اس عمر میں جس نے بھی سبق حاصل کیا اس میں کیا یہ جو جنت میں ہم نے داخل کیا ہے کیا انہوں نے وہی اسی دنیا میں دنیا کے اس غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے کیا انہوں نے ہمیں نہیں پہچانا کیا ہم اپنی آکمت کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی اب المن عامر کو ماں رد کروفی ہے وہ عمر تمہیں بھی دی گئی تھی جس میں جو بھی جس نے بھی سبق حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی اسی عمر میں انہوں نے بھی کی تھی جا کو نذیر تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ گیا تھا فضوق و فمال ظالمین امن نصیر اب چکھو مزہ اس عذاب کا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے ان اللہ عالم غیب بل اب یقینا اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا ان علیم بذات الصدور سدور یقیناً وہ سینوں کے حالات سینوں کی باتوں بھی سے بھی واقف ہے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں دلوں کے اندر هو جال جعلكم خلائف حفی الارض وہی ہے جس نے تمہیں قائم مقام بنایا جانشین بنایا زمین میں فمن کفر فاڈے ہے کفرو تو جس کسی نے ناشکری کی اب اس کا وبال اسی پر آئے گا ولا یزید القافری ان رب اللہ مکتا اور ان کافروں کا جو کفر ہے وہ نہیں اضافہ کرے گا ان کے لیے ان کے رب کے پاس مگر بیزاری اور غصہ اللہ کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی بیزاری بڑھتی چلی جائے گی ولا یزید القافری اللہ خسارا اور ان کافروں کا ان کا کفر نہیں بڑھائے گا مگر خسارے میں ان کا گھاٹا ان کی تباہی بڑھتی چلی جائے گی تو لا رہے تم شرکا تم الزین امین اللہ کہیے ان سے کہ ذرا غور کرو وہ جو تمہارے شریک ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ارونی مادہ خلق من الارض ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے زمین میں ام لہم شرک ان السماوات یا ان کا کوئی ساجہ ہے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی شرک ہے ساجہ ہے آسمانوں میں اب آتے نا ہوں کتاب فہم اعلیٰ بین دن ہو کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی تھی کہ جو اس کے اندر بین کوئی شے تھی دلیل تھی جس کی بنا پر کہ یہ قائم ہے انہوں نے یہ جو اپنے اعتقادات جو ہیں ماں سے اخذ کیے ہیں بلکہ یہ اللہ غرورا نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو نہیں سکھا رہے اور وعدہ دے رہے مگر دھوکے کا وعدہ ان اللہ یوم سے کچھ سماوات میں نو جان تضورا یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ کہیں تل نہ جائیں ظائل نہ ہو جائیں گر نہ جائیں بلا انا اگر وہ ظائل ہو جائیں گر جائیں ان امسکہما من احد من بعدی باد تو نہیں ہے کوئی جو اس کے بعد ان کو ٹکا سکے روک سکے تھام سکے ان کان حلیم الغفورا یقیناً وہ حلیم ہے کہ ان کی غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑ رہا ہے ان کی نصیب راز کر رہا ہے انہیں مہلت دے رہا ہے اور وہ غفور ہے بخشنے والا ہے و ملائے جہاں مانحم اور انہوں نے قسمیں کھائی ہیں اپنی امکانی حد تک اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے رہے ہیں لئی کہ اگر ان کے پاس کوئی آ جائے خبردار کرنے والا نذیر تو یہ کسی بھی امت سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے فلما اللہ نفورا جب ان کے پاس نذیر آ گئے محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں اضافہ ہوا مگر ان کی نفرت میں ان کے بدکنے میں ان کے بھاگنے میں بل فل اور زمین میں تکمر کرتے ہوئے وہ مکر صحیح اور وہ جو بھی چالیں چل رہے ہیں بری چالیں چل رہے ہیں حضور کی دعوت کو روکنے کے لیے ولا یہی کول مک سہی ہوگی لاب ہی اور یہ جو بری چالیں ہیں یہ نہیں الٹی پڑتی ہے مگر کرنے والوں ہی پر جو ان چالوں کو چلاتے ہیں اور بناتے ہیں فہل ضرور اللہ سنت اللہ ولی تو یہ اب کس کے منتظر ہیں کیا جو کچھ پچھلوں کا انجام ہوا تھا اسی انجام کا انتظار کر رہے ہیں فلن تجر السنت اللہ تبدیلا ولن تجد تجر السنت اللہ تحویلا تو تم نہیں پاؤ گے اللہ کے سنت اور اللہ کے قانون میں کوئی تحویل اور نہ کوئی تبدیل نہ وہ بدلے گا نہ اس میں کوئی ترمیم ہوگی جو پہلوں کی سنت تھی وہی ان کے ساتھ بھی پوری ہو کر رہے گی اولم یسیر فی کے فروغ کا فکانہ آقول اللہ کب نہیں تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں تھے پھر یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے وہ کانو اشدہ میں دھمکو ہوا وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں وبا کان اللہ بن شعین پھر سماوات تو اللہ کی شان ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی شے بھی آسمانوں یا زمین میں اسے ہرا سکے شکست دے سکے عاجز کر سکے ان نحو کال علیم قدیرہ وہ تو سب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے آخر اللہ اگر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص کو غلطی کرے جو بھی کمائی اس نے کی اس کو فوراً پکڑ لے تو پھر زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والی جاندار شہ باقی نہ رہتی بلا کہ میں نہ ہو ملا مسمہ لیکن یہ کہ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مؤخر کرتا ہے اور وہ مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک وقت معین تک کے لیے فیضا جا جل جب ان کا وقت معین آ جائے گا فیض اللہ کا عباد ہی بصیرہ تو پھر یقیناً اللہ جو ہے اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ ان کے جرائم اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں بارک اللہ علی فی قرآن رضیم و نفا نی ویا کم بل آیات و ذکر حکیم